علی مولا مارا کوئی نہ کرن دے کوئی راب ابسری تو کوئی نہ کرن دے کوئی بو علی شاہ ہے تو کوئی ہم سے حسینی ہے سب کا یہ نعرہ علی مالا مارا علی آقا مارا کی طرف آج جو ماتم کو اٹھے ہیں طرف جو ماتم کو اٹھے ہیں رشتہ کسی مظلوم سے یہ جوڑ رہے ہیں کسی مظلوم سے یہ جوڑ رہے ہیں یہ منکر ماتم کی کمر توڑ رہے ہیں آدمی دستے نہیں ہے در کا ہے لشکر علی مولا ہمارا تاریخ کے اور آپ کے منہ میں جو با دوں کے اور آپ کے منہ میں جو زبا دوں جو نعرہ ہے در کی ہے بتا دوں کی فضیلت ہے بتا دوں وہ مار کا خیبر کا تمہیں یاد دلا دوں ایک بار پکارے تھے پیوں گئے مولا مارا علی علی آقا مارا مولا مارا نعرے تو بہت اور بھی لوگوں نے لگائے نعرے تو بہت اور بھی لوگوں نے لگائے نارا کوئی ایسا نہ تھا خیبر جو ہلائے کوئی ایسا نہ تھا خیبر جو ہلائے بس نارا ہے سر میں وہ سانس پائے ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا ہے ابھر گھر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا در ہے در کی طرف سورت کمبر طرف سورت اس در کی جبھی سائی بناتی ہے کلندر سلما یہی بنتے ہے یہی بھی سم بھو گئے یہ در بدل دیتا ہے ہر کا بھی مقدر علی مولا ہمارا علی آقا ہے یہاں آ کے یہ حق بات مکمل سچ بات کہے جاؤ ہما وقت مسلسل سچ بات کہے جاؤ ہما وقت مسلسل سچ بات کو مانیں گے سبھی یاد نہیں نام علی ورد کرو مثل قلندر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا گرتے ہوئے لوگوں کو یہ میدان میں اٹھا دیں لوگوں کو یہ میدان میں اٹھا دیں اور کی زباں بولنا پتھر کو سکھا دیں زباں بولنا پتھر کو سکھا دیں طوفان کر موڑ دے آدھی کو بگا دیں شہادت کی قاتل کو جگہ کرے علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا در کعبے کی دیوار میں قدرت نے کیا ہو کعبے کی دیوار میں قدرت نے کیا ہو خود کعبے میں رکھے ہوئے جو توڑ رہا ہو خود کعبے میں رکھے ہوئے جو توڑ رہا ہو اللہ کا گھر جس کا سچا خانہ بنا ہو لگا تیرا ہو اب چکر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا من کن تو کہے جس کو نبی شخص وہ کیا ہے من کن تو کہے جس کو نبی شخص وہ کیا ہے آقا وہی مولا ہے وہی حق کی صدا ہے آقا وہی مولا ہے وہی حق کی صدا ہے مولا وہ ہمارا ہے نسری کا خدا ہے اور صاف کسی میں نہیں ہے در کے برابر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا کے غلاموں کو گزرنا ہو جدھر سے ادھر کے غلاموں کو گزرنا ہو جدھر سے طوفان بھی رخ موڑ کے چلتے ہیں ادھر سے طوفان بھی رخ موڑ کے چلتے ہیں ادھر سے دیکھے کوئی ہے سر کو پیا پر کی نظر سے پیدا نہ ہوا شیر خدا کا کوئی ہم سے علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا کی وہ شب گھات لگائے ہوئے دشمن کی وہ شب گھات لگائے ہوئے دشمن محبوب خدا کیسے بچا سکتے ہیں دامن محبوب خدا کیسے بچا سکتے ہیں دامن پر صورت ہے گھر میں دیا ایک روشن دیا ایک روشن لو سو گئے بن کے وہ محمد سر بستر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا نام پہ سر مانگو تو ہم سر تمہیں دیں گے سر مانگو تو ہم سر تمہیں دیں گے ایک سر کی ضرورت ہو بہتر تمہیں دیں گے سر کی ضرورت ہو تمہیں دیں گے پر زندے علی کی طرح ہم سر تمہیں دیں گے ہم سب ہیں غلام اس کے جو ہے ساقی کو علی مولا ہمارا علی آتا ہمارا علی مولا ہمارا جو تیغ تلے سجدہ معبود میں سر ہو جو تیغ تلے سجدہ معبود میں سر ہو موت آئے گی سجدے میں جسے یہ بھی خبر ہو موت آئے گی سجدے میں جسے یہ بھی خبر ہو مصروف بکا اس کے لیے کیوں نہ بشر ہو وہ جس نے نہ چلنے دیا اسلام پہ خنجر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا عباس جو کاٹے گئے رن میں ابا جو کاٹے گئے رن میں وہ تیر جو پہ بستے ہیں سرور کے بدن میں پیوستے ہیں سرور کے بدن میں دوری ہوئی پردیس میں جب بھائی بہن میں مرکز میں بکا کرتے تھے وہ خاک اڑا کر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا وہ عصر کا ہنگام وہ شبیر کا سجدہ وہ اصر کا ہنگام وہ شبیر کا سجدا وہ پیاس وہ گرمی وہ چمکتا ہوا دریا وہ پیاس وہ گرمی وہ چمکتا ہوا دریا اٹھ اٹھ کے وہ گرتا ہوا ایک خیمے کا پردہ سے آواز برابر علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا میری آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو ہے راہ صداقت میں چمکتے ہوئے جگنو ماتم کی صدا نوح کی آواز ارے سو در کے غلاموں نے ہی پھیلائی ہے سرور علی مولا ہمارا علی آقا ہمارا علی مولا ہمارا بسری تو کوئی لا قدم کوئی شاہ تو کوئی ہم سے حسینی ہے سب کا یہ نارا علی مالا ہمارا آقا ہمارا علی مالا ہمارا آقا ہمارا علی مالا ہمارا